يتنازعون فيها فيها كأسا لا ولا تأثيم وہاں وہ لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے سے شراب کے پیالے لیں گے جس کے زیر اثر نہ وہ بےحودہ گوئی کریں گے نہ ہی کوئی گناہ